حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت ملے تو چاہیے کہ قبول کر لے اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا کھا لے اور اگر روزہ رکھا ہوا ہو تو مجلس میں حاضر ہو اور صاحب تعام کے لیے دعا کرے حشام بن حسان نے وضاحت کی کہ اس حدیث میں صلاح کے معنی دعا کرنا ہے امام ابو دبود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حفظ بن غیاس نے بھی ہشام سے روایت کیا ہے سننے داود حدیث نمبر دو ہزار چار سو ساٹھ